وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ۖ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بان انهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اور جب تم نے کہا کہ اے موسا ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے یعنی ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز موسا نے کہا کہ تم لوگ اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو کسی شہر میں اتر کر چلے جاؤ جو مانگ رہے ہو وہ ملے گا اور ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے اور انبیاء کو نہ قتل کرتے رہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اس کے حدود سے تجاوز کرتے تھے من و سلوا روزانہ کھا کھا کر جی بھر گیا تو مصر کے زمانے کی چیزیں یاد آنے لگی اور موسا علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں تو کھانے کے لیے سبزی ککڑی لہسن پیاز اور دال چاہیے موسا نے ڈانٹ پلائی تم کیسے لوگ ہو کہ لذیذ اور پاکیزہ کھانے چھوڑ کر گھٹیا قسم کے کھانوں کا سوال کرتے ہو یہ چیزیں تو ہر شہر میں کثرت سے ملتی ہیں اگر یہی تم کو چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ یہ چیزیں اس قابل نہیں کہ انہیں تمہارے لیے اللہ سے اس چٹیل میدان میں مانگوں جب بنی اسرائیل پر اللہ کی گوناگون نعمتوں کا ذکر ہو چکا اور اسی ضمن میں ان کی خباستوں کا بھی ذکر آیا تو اللہ نے ان کے کفر اور قتل انبیاء جیسے جرائم کا ذکر کر کے ان کی تمام بدعمالیوں کا آخری نتیجہ بیان کر دیا کہ اللہ نے ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت و مسکنت مسلط کر دی اس لیے وہ دنیا میں جب بھی رہے اور جس سرزمین پر بھی رہے قوموں نے ان کو ذلیل کیا اور وہ بذات خود ہمیشہ ذلیل بن کر رہے اگر ان کے پاس دولت بھی آئی تو اس پر ذلت و مسکنت کی چادر پڑی رہی